إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کریں گے نہ انہیں پاک کریں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لے لیا ہے یہ لوگ عذاب کی آنگ کو کیسے برداشت کرنے والے ہیں ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی سچی کتاب کو انہوں نے چھپا لیا اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بدترین علماء حق چھپانے والے ہیں یعنی جو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی آؤ بھگت عرب سے کراتے ہیں اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں اور اس دنیا فانی کے بدلے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئیں تو لوگ آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے اس خوف سے ہدایت و مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور غلالت و عذاب پر خوش ہو گئے اس لیے دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر نازل ہوئی آخرت کی رسوائی تو ظاہر ہے لیکن دنیا میں بھی لوگوں پر ان کا مکر کھل گیا وقتاً فوقتاً وہ آیتیں جنہیں یہ بدترین علماء چھپاتے رہے تھے ظاہر ہو گئیں علاوہ ازی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی پاکیزہ عادات نے لوگوں کو آپ کی تصدیق پر آمدہ کر دیا اور ان کی وہ جماعت جس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ڈر نے انہیں کلام اللہ چھپانے پر آمدہ کیا تھا بالآخر ہاتھ سے جاتی رہی ان لوگوں نے رسول اللہ سے بیعت کر لی ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ مل کر ان حق کے چھپانے والوں کی جانیں لیں اور ان سے باقاعدہ جہاد کیا قرآن کریم میں ان کی ایسی پوشیدگیاں جگہ جگہ بیان کی گئیں یہاں بھی فرمایا کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپا کر تم کماتے ہو یہ دراصل آنکھ کے انگارے ہیں جنہیں تم پیٹ میں بھر رہے ہو یتیموں کا مال کھانے والے قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جائیں ان کے لیے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آنکھ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونا چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آنکھ بھرتا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات چیت بھی نہ کریں گے نہ انہیں پاک کریں گے بلکہ علم ناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے اس لیے کہ ان کے اس کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور اب ان پر سے رحمت کی نظر ہٹ گئی ہے اور یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہ رہے بلکہ سزا یاب ہوں گے اور وہاں تل ملاتے ہی رہیں گے تین قسم کے بد نصیب لوگ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہ کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں بوڑھا زانی جھوٹا بادشاہ متکبر یعنی مغرور فقیر پھر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی انہیں چاہیے تھا کہ تورات میں جو خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھیں انہیں ان پڑھوں تک پہنچاتے یعنی عربوں تک لیکن اس کے بدلے انہوں نے انہیں چھپا لیا اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور آپ کی تکذیب کی ان کے اظہار پر جو نعمتیں اور مغفرتیں انہیں ملنے والی تھیں ان کے بدلے زحمتیں اور عذاب اپنے سر لے لیے عذاب کے مستحق لوگ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انہیں وہ دردناک اور حیرت انگیز عذاب ہوں گے کہ دیکھنے والا ششدر رہ جائے اور یہ بھی مانے ہیں کہ انہیں آگ کے عذاب کی برداشت پر کس چیز نے آمدہ کیا جو یہ اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق یوں ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو ہنسی کھیل سمجھا اور جو کتاب اللہ حق کو ظاہر کرنے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اتری تھی انہوں نے اس کی مخالفت کی ظاہر کرنے کی جو باتیں چھپائیں اللہ کے نبی سے دشمنی کی آپ کی صفتوں کو ظاہر نہ کیا حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرنے والے دور کی گمراہی میں جا پڑے